دوسری سند بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے پچیس گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک اس اکیلے کی نماز کی طرح ہوتی ہے حدیث نمبر چوبیس سو انچاس مسنت احمد